ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور میمونہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں اسی دوران کہ ہم دونوں آپ کے پاس بیٹھی تھیں عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور آپ کے پاس پہنچ گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں پردے کا حکم دیا جا چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ اندھے نہیں ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کیا تم دونوں انہیں دیکھتی نہیں ہو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھتر یہ حدیث ضعیف ہے